سات تاریخ ہے اور ہم دو ہفتے کی سمر ویکیشن کے بعد آج جگہ نامہ کے اڑتالیس دشو سے اپنا شروع کرتے ہیں یہ آخر میں کہا گیا تھا کہ بات گوئم اور سواسی میں رسول ہے تو اب میں رسول تک پہنچے ہیں میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ بجائے کہ ان کا پہنچتا ان کے جو خواتین ہیں یعنی جلوا گاہی جو ہیں یہ ان تک پہنچتا ہے رسل نے یہ چار فلموں کے سامنے لایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فلاسفر کی وجہ سے کا ہونی چاہیے بلکہ میں کہوں گا اس میں مومن کی وجہ سے گھر ہے یہ جو لایا ہے اس میں گوتم کو لایا ہے وقت کو لایا ہے نسی کو لایا ہے اور نبیتن کا بچوں کو لایا ہے مسیح اور ندی کے سب کو متعین طور پر کے رسول ہیں لیکن گوتم اور زرخش کے متعلق سے باہر حال ہم اس کے اعتبار سے ان کو جو مانتے ہیں جو قرآن نے کہا کہ دن میں اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی وصول ہوں گے تو یہ چیز جو ہے اس کی تو یہ ان کو بھی اسی زمرے کے اندر لے آیا ہے یہ اس بنا پر ہے اور گھر کنڈا در از سنگ کمر یہ تھا چار تاسی میں نبوت جان گئے وہ جو یہ جو ہے نا وہاں نبوت بھی کہا ہے اور یہاں بات جو ہے سواسی میں رسل بھی کہا ہے تو جو ہے نبی بھی مانتا ہے اور رسول بھی مانتا ہے یہ چار جو اس نے اکٹھے کیے ہیں یہ بڑا ایک اہم سا سوال ہے کہ یہ بدھ کو اور گرسست کو نکل کو اور نبی کی کو یہ جو نیا ہے تو ان کے اندر وہ کون سی ایک قدر ہے جس کو یہ ڈسکس کرنے کے لیے یہ چار چیزیں ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور جو علم ڈسکشن میں آتی ہیں بظاہر ان میں کوئی بات ایسی متعین طور پہ نہیں آتی یا تو ہے نا کہ ایک فیکٹر اس نے لیا ہے اور وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے ان چاروں کے الگ الگ جیسے آلات ہے یوز ہیں یہ پیش کرتا ہے ہاں وہ ایک دوسرے سے احتجاج ہیں یا بہرحال ایک ہی چیز ہے جس کو انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں پیش کیا ہے تو کوئی چیز اس قسم کی ہونی چاہیے جس بنا کے بھی چار چنے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار نہیں چنے ہیں جہاں تک میں نے غور کیا ہے مسئلہ دراصل جو بنیادی ہے وہ ہے خیر اور شر کا خیر اور کا مسئلہ ہے جس کے لیے اس میں یہ چار الگ پیمز خوف کے ہیں یہ ان کے سامنے آیا ہے اس بار میں نہیں کہیں چاہیے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات اس میں یہی گوتم بدھ نے یہ کہا کہ یہ کائنات سر ہی سر ہے اس میں خیر کا وجود نہیں ختم کر دیے گئے ساری دنیا یونین تو پہلی چیز تو اس نے یہ کہی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں یہ چیزیں جو ہے کاغذ نہیں آپ کے پاس بڑی اہم باتیں یہ آ رہی ہے اس میں صرف آپ وہاں ہے وہاں سے ہمارے حساب کا یہ مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں جہاں تک ان کا مطلب تیراک یا ان کی کتابوں کا تعلق ہے اس میں کتاب اور لائف کوئی نہیں ہے کیونکہ ہے اور اس کے بعد وہ ساری چیز جو ہے وہ سنگیت ہے ان کے ہاں۔ ان کے یہاں کمانڈنٹ ہے ان کے یہاں کتابیں تعداد اور رات مطلب مقدمہ سے ہیں ان تو وہ بھی اور پھر باقی ساری چیز ان کے ہاں کی وہ تعلیم ہے بچنا ہے آدمی ہے لیکن یہ سب کی سب احکام کو مکمل یعنی یوڈیو کے ہاں جو مسائل میٹ کے ہیں یا ایسٹ کے ہیں مسائل کی سے ان کو دیا ہے انہوں نے کہا یہودیوں کے ہاں جس کو ہم اب ان کے یہاں کی جو کہتے ہیں نا یہ تو بڑی بات کی چیز ہے وہ انسان آسمان کو کیا کیا ہے سولہ جو ہے اس میں سولہ نے جو دی ہے فلاسفی اسی کو بھی فلاسفیشن کہتے ہیں اس کو بھی ہندی فلاسفی کہتے نہیں ہے لیکن جہاں بھی اب آپ کے یہاں کہیں تیز فلاسفی کا لفظ آئے گا بعد میں اس کی اوریجن ہوگی اسی صوبے سے یہ ہوگا پیسہ کی وہ پہلی سبھی کے اندر ہوا اسی میں سکندریا کی جو لائبریری تھی جو میں تھی اس کے اندر میں ہوا ہے نا جی وہ یونٹ فلاسفی وہ اسٹارٹ میں نہیں اس سے پہلے تو یوز کے یہاں فلاسفی ہے ہی نہیں ان کے یہاں سہولت ہے آسان ہے یہ تو عجیب عجیب فرق ہے نہیں ہمارے اندر دودھ تو انہوں نے نہیں دیا جیسے نیتا علیہ السلام نے بھی تو اپنی اصلیت دی ہوگی تو آپ کے ساتھ حکمت ضرور دی ہوگی حکمت وہاں آئی ہوگی ان کی لیکن جو اس وقت کا نہیں ہے ان کے یہاں کوئی فلاسفی نہیں ہے ان کے یہاں حکمت ہے ہی نہیں ان کی وہ صرف کتاب کی کتاب ہے اس لیے اگر ہم کسی میگا پولیٹیکل پوائنٹ کو اس کو ڈسکس کریں اور اس میں ہم چاہیں کہ ہم موبل کی یا کی دیش میں آم ملتی لیکن جو کے ایک کریں تو وہ برے بھی نہیں ہوتا یہ تو اس میں دوسری جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم یقین تو نہیں کہہ سکتے کہ گوتم کی چیزیں گوتم کی سر کے ہونی بھی باری کی پیدا کی ہوئی ہے لیکن گوتم اور وقت کے پیرو ان چیزوں کو اپنے یہاں مسلمہ مانتے ہیں اپنے یہاں کی تعلیم کا اس میں یہ لے لیا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے اس لیے وہ ان پیاروں کو لایا ہے اور اس میں میں نے کیا ہے کہ یہ میرے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے یہ خیر سر کا مسئلہ ہے اس کے اندر جو ہے پہلا آف تھاٹ اس کے نزدیک بدھ کا ہے بدھ کے نزدیک وجود سر کا ہے خیر کا وجود ہے ہی نہیں اس سر کے مٹانے کے لیے اس کے ہاں قریب یہ ہے جب لیتے ہیں ان کا کلپنا یہ ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتی آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی کلپنا جو ہمارے یہاں کے سدس کے اندر بھی آئی ہے یہ تو ایگزٹ نہیں کرتی نان ایگزٹ انہوں دور ہوتی ہے جس طرح سے وہ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو اچھا سوال ہے کہ ان کے فلاسفر ہو نا اس لیے سوال پوچھتی ہے جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ بہت ادبت وہ کہتے تھے یہ تھا کائنات ہے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بعد میں تم کہتے ہیں نا کہ میں نے کائنات جو دیا نان ایگزٹنٹ ہے تو میں کہاں ایگزٹ کرتا ہوں جیسے نان ایگزٹ کرتا ہوں نان ایگزٹ کائنات میں بھی ہے انسان ہے وجود جو ہے یہ سر ہے کسی چیز کا ایگزٹ کرنا یہ سر ہے یہ ہے مجھے فلاسفی ویری ایڈزینس از انجن کسی بنا کے اس نے گاڈ کا انتظار کیا تو گاڈ کو اگر ہم ایگزٹنس ماننے تو وہ ایون ماننا پڑے گا تو بجائے اس کے کہ ایک ایون گاڈ کو ماننے ہیں اس کو تو ڈر سب یہ ہے نا کہ اس کو معلوم ہے نہیں ہاں، اس کی تو ہو ہی چیز ہے نا سوال ہی نہیں ہے میں اس میں نبوت اور رسالت کے اندر وہ آ رہا ہے پرانی نہیں یہ آئے یعنی ہے نا جی نہ اس کی نہ آگے آپ چل کے دیکھیں گے نہ مسلم کی تینوں کی بھی اپنی کوئی نہیں ہے آئے بھی اس کے بعد تو صرف محمد کی کرنا رہتا ہے یہ وہ اس لیے پیش کرتا ہے تقابل میں یہ ہم ان کو یہ اپنی دور کر رہے ہیں اور جو ایسی دور کر رہے ہیں ذرا دیکھو لکھے یہ کنفیٹ کیا ہے بات یہ ہے جو اسی کس نے کیا ہے اور یہ کر دیا یہ ہے جو کچھ جو پیش کر رہے ہیں ماں سارا ہے جو دو دو پتے کے اندر ہے یہ ساری فلاسفی ہو گیا ہے ان کی چلے آیا دو دو ہزار سے کے ڈسکشن ہوتی ہے اور بات اپنی چار تسلیم کو یہ کہہ گیا ہے کہ یہ میں ان کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو مزید تھے جو رسید جی تھے لیکن یہ کوشش کیے گئے ہیں جو ان کی ہو نہیں سکتی یہ ہے جو تقابل ہے لیکن پہلے اس کا تو سب مچھلی ہے جن کو مچھلی کی اس کو پرزنٹ کرے اسی طرح سے اس کا جو ہے اور اس کی تقریب نہیں کرتا ہے تقابل تو کرتا ہے تو وہ آج خود جو فلاسفیکل مائنڈ ہے وہ خود خود اس کے سنچر اس کو ضروری ہے یہ کرتا ہے ہاں جی ایگزٹنس جو ہے یہ سارا کسی نے لاٹ کی ایگزٹنس کو وہ نہیں مانتے کہ اس کے کا بھلے آدمی کے سر مان لیا جائے مین بھی ایگزٹنس کو مانتا ہے یہ تو خود معلوم ہے اب کیا کیا جائے سر بتانے کے لیے مین کی ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ایگزٹینس نان ایگزٹنس میں بدل جائے جمع یہ پھر اس کا مقام ہے یہ اس کا مقام ہے تتھا گت اس کے اپنے یہاں رکھتے ہیں تتھا تتھا گت کمپلیٹ کمیجیشن کا آخری مقام انسانی جدو جگہ کا تتھا گت ٹھیک ہے ان کے کائنات کے متعلق کہتے ہیں نکلنے سرم سنکم سچنتم سرتم ہر چیز ہر آن بنا رہی زبان کی زبانی جو ہے تھری فی سینگویج جو ان کے یہاں کی ہے ان کے یہاں کی جو ٹنگ ہیں وہ اس کے معنی دیتے ہیں کسی فنفیبل بھی نہیں ہے کالی ہے نا یہ اس کالی میں یہ چیزیں اب یہ چیز کے ساتھ یہ سی کیا جائے کیسے یہ مقام حاصل کیا جائے تو وہ ہے اس کے یہاں سے اسٹنگ مارگ اسٹنگ جو ہست سے نکلا ہوا نظر آتا ہے آٹھ تقریب اس اس کے کے ہیں عقیدہ قول بود مان معذرت کوشش صحیح سیاح اور صحیح مراقبہ انتہائی چیز جو ہے وہ ہے مراقبہ سوال یہ ہوا کہ تم کو صحیح سر کے کہتے اس کے ساتھ تو وہ اگر سب کچھ بھی غلط ہے تو کچھ صحیح کیا ہے اس نے کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہاری ایگزٹینس کو نان ایگزٹنس کرنے میں مدد دے وہ صحیح ہے کیونکہ سر تو ہے ایگزٹنس جو چیز تمہارے تمہیں ایگزٹنس کی طرف لانے والی ہے وہ تو ہو جائے گی جو نان ایگزٹنس کی طرف لائے گی وہ ہو جائے گی جی۔ جنے جو یہ سارا کچھ کرے ساری دنیا کے آگے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے ساری زندگی سری عقیدہ سری ارادہ سری کال سی بود و مان یہ کوشش خیال مراقبہ کاہے کے لیے سب کچھ کرے تاکہ میں نہ رہوں چاہے اگر یہ کچھ نہ کرے تو مجھے وہ پھر اس کے بعد تم کو بیماری ہے کہیں گے نہیں ماننے سے نانے یہ سن نہیں ہے کہ گرا جاتا کتنی قدرت میں پھنسائی ہے یعنی مرنے سے کچھ کارا نہیں ہوتا والد کے پاس میں ہم نے چاہا تھا کہ ہم دو سے وہ ستمبر میں مرنے کو بھی راضی نہ ہوئے وہ مرنے بھی نہیں جیت کا یہ سلسلہ وہ ہے کہ پھر آتے جاؤ گے جتنی دفعہ جیتے ہیں مر گئے تم اگر تم نان انجیکشن کی طرف نہیں جاتے تو پھر آؤ گے اور جتنا ہوگا وہ دوسری جگہ جو آؤ گے تو اتنا کم نان انجیکشن کے طرف پہلے کچھ سو فیصد تھا تو پھر نوے فیصد ہو جائے گا پھر اے رہ جائے گا پھر سیونٹی رہ جائے گا تو یہ اس طرح سے کروڑ در کروڑ جگہ ہیں یہ ان کے یہاں کے جن میں کہیں آخر میں جا کے تو پھر وہ آخری مقام جو ان کے یہاں ہے جات جاتا وہ حاصل کرتا ہے ادھر ہے نا میرا گا یہ ہے آخری منزل ان کے یہاں کی اس میں کر کے خیال ہوتا ہے یعنی باقی چیزیں تو اس سے پہلے جاتی تو اس کے بعد کر کے خیال اور کر کے ارادہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے یہاں پہنچتے ہیں آپ دیکھیں سارا کے قریب کر کے دنیا کر کے اخبار کر کے منتخب کا یہ دوسرے کر کے ترک یہ ہے اس کے ہاں کی آخری منزل مرادمے میں کہ جہاں یہ بھی نہ خیال آئے کہ میں نے کس ترک کرنا ہے خیال نہ آئے دائیت کی تصویر جو ہے اس کے اندر اس کو کمپلیٹ ڈارکنیس کر ان کے یہاں کا منتہا یہ ہے کمپلیٹ ڈارکنیس یعنی ہے چیز کے خیال نہ آئے کسی چیز کا آپ کے تصویر میں بھی آپ نے جا کے کر کے ترک آتا ہے خیال بھی نہ آئے ترک کرنے یہ ہے سارا ڈیزی سلیکٹ آئی وائیت نہیں آئی ہے کام کیا تو سروس نہیں آئی ہے یہ ساری بدھ فلاسفی ہے بدھ بری طرح سے کھڑا ہوا اور پلیٹو نے جو آپ جس کی طرف ہم محسوس کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے کا ہے جیسا کہ ہسٹری بتا رہی ہے یہ اگر چھ سو سال پہلے میں ٹھیک ہے کام از کم یہ ہے نا نگر سے کہتے ہیں کروڑوں سال پہلے کا لیکن اگر یہ چھ سو سال پہلے میں ٹھیک ہے تو بہر حال کو سے کیا دیتا اس لیے یہ چیز جو ہے پلیٹوں کو دیتا ہے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ یہ لوگ نہیں کرتی یہ خیال جو ہے یہ فلٹوں کے یہاں کلاسٹی خیال ہے اگر یہ ہم خود نہیں یہ کیا کرتے کہ یہ فلاسٹی بدھ کے ساتھ کب یہ فلاسٹی ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے اینو ہے گڑ ہے گڈ کی بات کی اور اس میں پہلی چیز جو ہے یہ گوتم کی زبان سے دیتا ہے بات یہ کرتا ہے پودا اور زن رفتار کرو یہ جو زن رفتار کا اصلا فروش ہے یہ دنیا ہے دنیا اس کی ساری خواہشات اس کی ساری جتنی یہ ہے جس کو یہ اس میں زمیں رکھا ان کے یہاں جو ہے موجود بزنس مائکالوجی میں بلکہ ان کے یہاں کی مائکالوجی بھی نہیں ہے وہ تو کہتے تھے کہ سچ مچ یہ آئی تھی ایک رکھاسا وہ آ کے اس میں گوتم کے پاؤں پہ پیدا کی تھی دیکھا یہ ساری چیز وہ ہے جو ابھی نہیں کی ہے مریم مکمل جو ہے وہ پاسا ہے اور وہ آگے مسیح کے پاؤں کے توبہ کرتی ہے تو یہ یہ ساری چیزیں کامن نظر آتی ہیں آپ کی جو بھی ریسل آتی ہے وہ بھی آتی ہے اور یہ زمین کا خاصہ بھی آتی ہے تو ان کے ہر بھی ہے زمین کا خاصہ ہے لیکن اس بار میں تو زمین کا خاصہ جو ہے اس میں دنیا دنیا کی اس کی جتنی جاتی ہے تو اس کا دکھ ہے ان کو اس میں وکٹ کرنا تھا پولیس نے کہا ہے کہ رقاصہ بہترین اس کے یہاں کی وکٹ ہوتی ہے جو بچوں کے کی جو کٹکیں ہیں ساری گناہ کی ہیں یعنی ہر کٹک جو ہے جہاں پولیس مان جائے تو وہ ہے نا رقاصہ کا مجھے جنہوں نے لیا لیکن یہ دنیا کو ان کے یہاں کی خاص یہ میٹالوجی ہے یا اسکولیں بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ڈپٹ کرنا ہی ہے نا دنیا کی ان کشوں کو ایک رفاقہ کے پیک کر کے اندر اب دیکھیں چیزیں بھی آ جاتی ہیں کشش بھی اپنی بڑھا سکتے ہیں کہ ہوتی میری اور وہ سر پر تو خلافت ہوتی یہ ہے ان کے یہاں جیڑا لہذا ایک رقاصہ کی کمپین سے انہوں نے دنیا کے متعلق جو اپنا فلسفہ ہے وہ بجٹ نے پورا بیان کر دیا ہے بال میں اسی لیے ان کی ساری ان کی تعلیم میں سے جو چوری کی ہے اپنے لیے وہ جگہ رکھا کی اتنی بڑی عمدگی سے وہ بات وکس ہو جاتی ہے گوتم بال کرتا ہے یہاں آ کے میرے لیے پھر دشواری ہو جاتی ہے یہ غزل جو ہے یہ اگر جاوید نامے میں آتی نا پہلی دفعہ اس کانٹیکٹ کی جو شہید ہے کہ گوتم باد کر یہ غزل عظیم کی یہ غزل غزل بھی میرے عظم کی ہے یہ اگلی بھی سارا کی ہے ضرور عظم کی ہے اب ضرور عظم نے جب اس مال میں اس کو دیا تھا تو تو اس نے پیدل کی دکان سے میں بھی اس بات کو دیتا ہے اب یہاں گورنمنٹ کی دکان سے کسی چیز کو جہاں لے آ رہا ہے جو بات ہے اگر وہ باطل نہیں ہے تو جو کچھ بدھ کی تعلیم ہے وہ ساری اس دیتا ہے اپنے ہیں وہ کیوں دیتا ہے اس لیے تو سب کو آپ چاہیے اس نکلا نہیں آ گئے ہیں میں نے یہ کیا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں اسکرین کرنے کے بعد بھی میرے لیے بھی مشکل آ جائے گا ٹھیک ہے اس مقام پر میرے لیے بھی مشکل آ گئے ورنہ مسئلہ بڑا آسان تھا یہ گوتم کی تعلیم یہ اس کے بعد کی یہ گوتم کی تعلیم بھی دور سے رقاصہ نے جو کچھ کہا وہ بھی تو وہاں تو نہ گودم تھا نہ تھا وہاں تو ناچنے والا بھی تھا نہ سنانے والا بھی یہ ہے کہ جی جو دشواری آتی ہے ہم تو چونکہ یوں لے رہے ہیں اس چیز کو سارے پوائنٹ کے سامنے چاہیے اب گوتم اس کا فل آتا ہے جو ہے کچھ نہیں کوئی چیز نہیں لیکن ہے ایک دوسرے میں ایک بال تو ہے پورے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں یہ ہر بات تو فرق جاتا ہے اس دوسرے کی میں اور اس اقبال کی فلاسفی بلکہ ابھی میں بھی دور وطن کے ساتھ اور تیز کروں گا جب میں آگے آؤں گا جہاں یہ اس نے کہا ہے گی ہے لفظ لفظ کو میں سلاسی تو پہلا حصہ تو یہ ہے جس میں گوتم یہ کہتا ہے کچھ نہیں میں بے رینا اور ماتور کے جوان چیزیں میں جتنی کششیں ہیں جتنی جاگیتیں ہیں جتنی چیزیں نہیں میں ایک شاہد نظر پورے کی چیزیں نہیں یہاں تو ہم کہہ سکتے تھے نا کہ اس میں جو خدیث نظر ہیں جاگیتوں کے ان سے انکار کیا ہے اس کے نزدیک تو سدھاری پیدا نہیں ہوتا ہر جو چیز گفت کرتی ہے کیا ہے اس لیے اگر وہ ہیرو بنانی ہے تو اگر وہ ایگزٹ کرتی ہے تو وہ سر ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ایگزٹ نہیں کرتی نہ یہاں کی نئے نئے بورڈہ اور ماپی کو جگہ اور نہ ہیرو ہی روزی میں ہر کے ادوت پائند سروس ہر کی ادب پور میں پائندہ شناختی ادھر ہو چہراؤ بھرو چہرو چرا یعنی جو نہ درمیان میں مجھ سے لگ رہا ہے وہ پوچھ لیا کرے میں ایسے گزر جاتا ہوں میرے نزدیک یہ آسان ہے اب کاغذ نگر فلسفہ نسرتیاں باہر کی دنیا میں جو چیزیں تھیں وہ تو پہلے کیا تو ایڈجسٹ نہیں کرتی اب فکر کی دنیا میں تو کچھ ایڈجسٹ کرنے والی چیز آنی ہوگی لیکن محبت تو کہتا ہے کہ کر کے خیال یعنی وہ وکت کرتا اس کی تعلیم کو اپنے الفاظ میں گوتم کہہ رہا ہے وہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں مغربیاں بھی نہیں تھا مغربیاں کہہ سکو کہ اپنے کو کہہ دیا تھا یا کسی وہاں جو ہے کر رہا تھا براہم کا بھی نا وہاں نہیں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ براہمن کا فلسفہ جو تھا وہ تو سے پہلے کا تھا نہیں لیے مچھر کی تو کیا سکتا ہے مگر کا سلسلہ تو بھائی اس کے معنی لیکن اس بال میں تو اس کا جو خیال لیا ہے نا کہ ترک فکر جو ہے پناہ فکر یہ اس کو ڈیٹ کرنے کی بات ہے اگر کے بعد یہ اب یہ میں نے کہا نا کہ تم سے نہیں ہے یہ میں تو یہ تھی مگر کا فلسلہ دونوں آیا ہوا ہے تو وہ لے آیا ہے یہ یہاں یہ بتانے کے لیے تو فکر بھی کرتا ولڈ کمپنی ڈرنا تک یو ولڈ یو راستر ڈزنا تک یو ایم ہی ہمیں بھی کھولنا ہے میں یہ آئی ہے آج وہ خود اندو اب دیکھ بخیت مسجد یہ یہ دنیا ہے یہ ہے یہ کسی بات اس میں سے ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں اس میں سے ڈر کے گزرنے میں کیا یعنی نہیں یعنی یعنی یہ بہترین کرتی تھی تو اس کے لیے ڈرنا کیا لیکن اب خود اندر اپنے آپ سے جا رہے بادیا ٹھہرا جنگل وہ خود اندے اپنے آپ سے ڈر اس لیے جو یہ کرتا ہے اگلا تو تو ہستی ہو وجود جو جہاں چیزیں میں اب تو ہستی جو ہو گئی نا یہ ہو گیا تھا اس لیے اب خود اندے ڈر اپنے آپ سے یہ ڈر اترے گا کیسے تو جاتی نہ رہے کہ کہ پھر دارو گا دانچ کر وہ جتنے تین آ رہے ہیں تو وہ جو دان کرے گا دار گا یہ کلپنے ہے سارے یہ میں نے کہا تھا نا کہ اقبال کا اپنا فلسفہ یہ اقبال کا اپنا فلسفہ تین جہاں کی وزن ہے دیکھ لیجیے گا ہاں جی۔ تین جہاں کی پنم خانہ ہے من اندازہ لگائیے کر رہے ہیں یہ میری کتنی تکلیف ہے اور ہے اس کی حیثیت خانے کی تنخوانے خانہ ڈارے من من جو ہے وہ تو ہے جلوے گروے دی جائے دے دارے من ہستی اور دیدن میں ماں دیدن میں من کیوں زمانوں کیوں مکان دیکھیے سارے بنے کیوں ہے کیونکہ جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے اور یہ ہے پھر کیسے تیرے سوچنے سے ہے پھر یہ جو ہے یہ کیسے ختم ہو سوچنا اس کے مطلب یہ ہو گیا نا یہ فلسفہ مغربی اور میں سارا مطلب یہ ٹکڑا ٹکڑا بنا تو ہے یہ جو کچھ باہر ہے یہ تیری سوچ کا نتیجہ ہے اس کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے متعلق چوری دینا تو یہ خود ختم ہوگی بات لیکن آدمی جو رسک کرتا ہے وہ کوئی نہ سو نہ خواب آئے

وہ تھا ڈائری میں جہاں سولہ نہیں ہے کیونکہ سب کو سادہ تو ابھی مرنا ہے نہیں ہے جنگوں تو جہاں چیزیں میرے ڈر طریقے کے بگلوں کے نجا کا دم من یعنی مشکل اتنا ہے بڑا راستہ جو ہے نا سن مارگ کا تو دیکھا کہ کیوں اس کے اندر ہم سکتے ہیں اس کے اندر ایک مرابطہ ان کا دل کی وہ دیکھیے ہے انہوں نے بڑھایا بد بھی ان کا تو وہ کہتا ہے کہ وہ قریب کے جو میں نے بلو کے میزا نیزم جس کو میں نے سوچا ہے اپنی لو کے میزا سے اتنا مشکل سارا کچھ تو اس کے بعد تو بہت بڑی اچیومنٹ اچھا دکھائی دیتی ہے سچا اس میں منزلوں کافلوں روزے روا بس روکے نہیں میاں آدمی کا من یہ چیز اس کا احسان ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ جگہ اس میں سے لا دیتی قرآن کی عظمت اس کے بھی سامنے سے لاتی ہے یہ چیزیں سامنے آئے تو پھر پتا چلتا ہے قرآن کہاں کہانی آگے آگن غیر کے ذہن لہم و گما سیدھے لیکن اب آگے نا دوسرا تو ہے در جہاں بندوں میں رستل جو جہاں سیدھے ہست اب ہست بھی کہا جاتی ہے وہ نہیں ہے یہ ہے دنیا میں ہونا اور دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ ہے کہ باقی وہ بھی وکٹ ہے ورلڈ ایئر آفٹر یا غیر کی ہے عالم میں نام بھی یہ کوئی شاید نہیں ہے بس بات آئی ہے کہ دنیا میں ہونا تمہارا یہ ہے اور پھر اس دنیا سے رشتے داری حاصل کر لینا یہ ایک چیز ہے یہ ہے ایک مقصد کے خدائے بس وقت یہ تو خدا کا چیز مانتا ہی نہیں تھا اس لیے یہ کمانے میں ہے تمہارے تو سرور کے مطابق کسی مقصد کے لیے خدا کو مان رہے ہو نا اس کے ماننے سے دوسری مل جائے گی مذہب کا منتہا مقصود یہ ہے نا اور اس کے لیے بھی آپ کو مانتا ہے نا یہ اگر وہ اس کو اپنی ملنے کی اپیل نہ رہے تو خدا کا ماننا ضروری نہیں ہوتا یہ بڑی چیز ہے جو کی اس کی زمین جو ہے یہ یہ بلائے اس کے ہیں بہت بری ان کے ہاں کے برچ سے تو ٹھیک ہے یہ سارا ڈالر میں پڑا ہوا ہے سرگ کا اور وشک کا یہ اس لیے اور اسی لیے تمہیں خدا کا وجود مانتے ہو تو وہ جو اس کی بخش سے ہے یہ کیا چیز ہے جائے امن جنا ہیں عمل وہ وستنگ مار تو وہ جو گنا ہے جو چیزیں ہست وہ تو ہے تمہارا اپنا تو وہ ہست کا ہے کے لیے یعنی بطور آئیڈیل کے مطلب یہ ہے اس کا کہ آئیڈیل بھی تم نے اگر رکھنا ہو تو یہ آئیڈیل نہ رکھو یہ بہت اس کے لیے تم نے خدا کا وجود کراتا کرا تھا ملے گا امن اس کے لیے بھی ان میں وہ ہے نا گناہ جو قابل ذکر کیا ہے حاصل کرنے کے قابل کیا ہے اور وہ جو ہے وہ فنا ہے اس کے لیے جو انتہا ہے انسان کی انسان کی اطمینان جسے ہم کہتے ہیں امن سکون وہ ہے نا سر وہ کہتا ہے کہ اس میں یہی تو تم جانے مانگتے ہیں نا کہ یہ کچھ ملے گا وہ اس طرح سے ملتا ہے اور ملتا ہے سن مارک کے اپنے عمل سے ملتا ہے ان کے عمل کو تو بڑا زور ہے نا راحت ہے جہاں پہلے بھی جی؟ راحت ہے جہاں کی ہر گھر میں ہم نفا چاہیں ہم یہ ہے اس کا بھی ایسے ہم ہم میں انسان ہوں اندر بلکہ وہ تو دور آتما جہاں بھی ہے اس کے اندر بھی ان کو اس چیز کی جو زندہ ہے اس کو نہ ستانا یہ ایسا اس کی ایسے اب بھی ایسے تعلیم یہ ہے اس میں مخمور و نگاہ غلط انداز و ضرور ہم اپنے اس کے ولو چیزیں ٹھیک ہے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن جو میں کہتا ہوں یہ اس سے کوئی اچھی چیز ہے اس میں رفتار میں رفتار دم ہاں، یہ نظارے غلط انداز میر کی نظر ہے غلط انداز جو آ رہی ہے غلط انداز بھی ہوتی ہے دیکھ رہا ہو تم اور مزہ اور یہ مہاویر کی نظر ہے غلط انداز بھی ابھی وہ تو بڑا وہ کاشا ہے اگلا پروش کا آتا نا اس میں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ انتہا ہوتی ہے مجھے غلط انداز کیسے مقبول اور اس میں مجھے ہے غلط انداز اس میں وہ کار بنے ہفتے بنے دیگر نہیں ہے وہی وہ جو ہے ایزم اب ہے اب نہیں ہے ہر آم ایک چیز بنا ہے حسن سے دارو خیالات و خوشاں یہ حق اب وہ اس کی آخری منزل جو نہیں ہے ابھی کدار میں میں سے گزر رہا ہے نا کہ اشنگ کے اندر یہ چیز جو ہے حسن کردار حسن میں یہ تھا نا صحیح کردار صحیح خیال تو یہ اس کے ایپ ہیں یاد رکھیے گا اس کا منتہا یہ نہیں ہے جن کو یہ چیزیں ہے کا کہنا یہ ہے یہ کہتا ہے کہ اس راستے میں بھی چلنے کے لیے یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو تمہیں کرنی چاہیے لیکن منتہا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں انٹرنلی جس کو پھر کریں گی ان کی ویلو ہوگی انٹرنل یہ چیز ہے وہ تو ہے وہی ویگناشن اس کی اچیومنٹ کے لیے یہ چیزیں راستے میں ہیں اس لیے ان چیزوں کو مانتے چلے جاؤ امنگ یہ آ گئی ہے یہ بھی اس نے واد کیا کا اور اس واد کے سامنے خیر کون سا دو ڈھائی ہزار سال سے تو دنیا کے بڑے بڑے سمجھدار کو بھی اس کے پلاٹو کسی کے نہیں مسیح کا تصور یا یعنی عیسائیت کا تصور اس کے اندر یہودیوں کا یہ کھلا جانے لاسٹی اس کے اندر مسلمانوں کی سارا تصور اس کے اندر یہ سارا جو کچھ ہے یہ گوتم کے اس باز کا ہے پھیل نہیں سکتا ہے بالکل ان کے یہاں جو پھر بھی بلان کو آنے سے تھے تو نے وہاں سے جب کہ اس نے بلان کے اوپر سوال کیا ہے تو اس کے اندر اس کو جواب نہیں دیتے ہیں جی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فلاسفی جو ہے جب اس فلاسفی کو پیش کیا جائے تو یہ بڑی سے بڑے دنیا کے اندر دوسری طرف کا کافی ہے کہ وہ ایک کیا جاتا اسٹیفکٹ وہ نکل بھی کی بات اندر تو ہو گئی ہے دل دل قرار رات جب دس سکم کے ادر سے کے جو صاحب دار ہوا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں ڈرامہ کی چیزیں کیا گاؤں کے بیٹھ میں نا اس میں دیکھنے کوئی محل ہے وہ بالکل وہ مولوی صاحب کھڑے ہیں جو سوفی کھڑے ہیں یہ لفظ کاشتہ ہے آپ دیکھتے قدر کی شوبی اس کے اندر کسی کی گی ہے ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے جان اس کے اندر یہ ہے اس بات یہ ہے اس کا ڈراما کس محسوس کرنا تو ملا نہ ہی ہوتا کہ ہاں ہاں یہ سب باتیں تو بزرگ سمجھ رہے ہیں نا یہ ہے غزل کا انتخاب اس نے کیا ہے یہاں بات دینی پڑتی ہے اس کے آج آرٹی بات سے اور پھر تحفیت کے توبہ پیدا کرنے کے بعد کی تحفیت جو ہو رہی ہے اس تم سے آتا تو دار تھے اور بھی کام دار کر گاڑی کی زمین میں اسی کو آیا ہے ہاں۔ اب تو درون سینا ہم تجلیے کہ من بابا ہو نہر دادا ہم کل کی انتظار نہ ہو تو رہا ہے نا کہ کاتا جو تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو میری پہلی کوششیں تھیں وہ کوششیں میں نے ختم کی ہیں لیکن اس کے بعد میرے اندر ایک ایسی چیز بلکہ تجربی پیدا ہو گئی ہے کہ میرے ماں جو ہے وہ میری زحمت کا سے انتظار ہو رہے ہیں میرا دیکھتے ہیں ڈرامہ کے بار یہاں بھی تو پتا نہیں کتنے سے رحمت کا سے انتظار ہو رہے تھے رفاسا رفاسا رفاسا نہیں رہی لیکن وہ ابھی تک اپنے زحمت کے سامنے انتظار میں ہمیں ان کو نہیں بول رہی صرف ان کا ایکسپٹ بدلا جائے یہاں کے انسان نہیں رکھے اب اور وہ محض جو ہے ان کو رکھا ہے لیکن وہ جو کاش کی جو ان کے کاشمیر ہے وہ نہیں جا رہی یہ ہے ان چیزوں کے اندر جو کر کیا جاتا ہے یہ گاؤں کے حضور در وہ رسم سمندری ہی نہاد اس پھر تحت جامع جانے امید وا گیا اب دیکھیے رکھا اس سے پیش کر ساری جو طے کرے جس میں یہ معلوم تھی اب اس کے لیے اب اپنے اس ضمیر کو سیٹسفائی کر تو یہ کیا تھا تمہارا جو پہلا انداز یہ بھی ذوق حضور کا جہاں رکھنے سمندری گری نے تھا وہ جو انسان کا ذوق ضروری ہے وہ جو کہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ جائے بات مجاز یہ ہے نا ذوق حضوری جو ہے اس میں رسم خنم کبھی بڑی دنیا کے اندر پیدا کر دی گئی اس لیے اگر اس کے اس پیش تو میں اگر یہ پیکر تھی ان تمام برقوں کے جب کا تو وہ انسان کا جو اپنے موقع ہے دوری ہے اس کی وجہ سے اس نے مجھے کے رکھا تھا یہ چیز تھی اصل میں عشق نہیں بے حد جانے امیدوار کا اس کو نا امید نہیں ہونے دیتا یہاں تو وہ جو ہے حضور وہ تو سامنے آ نہیں کر اب یہاں کیسے سیٹسفائی کرے عشق فریول نہیں دیتا جانے امیدوار ریزرویٹو کیا لیکن یہ جو اس میں یہ فریب دیتا ہے جانے یعنی امیدوار کو ٹھیک ہے اس کا پوائنٹ سوائے تو ہے خاصا تو یہی ہونا چاہیے دیکھتے ہیں جو ہے ہے کیا کہہ رہی